ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت واليه ترجعون يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وهدى ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو مما اور اے نبی وہ کفار و مشرقین آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی امر ہے آپ فرما دیجئے کہ ہاں قسم ہے میرے رب کی کہ وہ واقعی امر ہے اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور اگر ہر ہر مشرق شخص کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین میں بھر جائے تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے لگے اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے لیکن بہت سے آدمی یقین ہی نہیں رکھتے وہی اللہ تعالیٰ جان ڈالتے ہیں وہی جان نکالتے ہیں اور تم سب اللہ ہی کے پاس لائے جاؤ گے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ لوگ جمع کر رہے ہیں سامعین اب کی تفصیل سماعت کیجیے مرنے کے بعد کیا ہوگا تم سے یہ لوگ اے نبی پوچھ رہے ہیں کہ مٹی ہو جانے کے بعد یہ قبروں سے اٹھنا کیا سچ ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی قسم سچ ہے تمہارا مٹی ہو جانا اور پھر ہمارا تم کو بحالت اول لے آنا ہمارے لیے آسان ہے ہم اس میں عاجز نہیں اللہ تعالیٰ تو جب کسی چیز کو وجود میں لانا چاہتے ہیں تو صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا بس وہ چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے ایسی قسمیہ آیت قرآن مجید میں صرف دو ہی جگہ اور بیان ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ جو معاد یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرتے ہیں ان سے قسم کھا کر بیان کیجیے سورہ سبا میں ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ قیامت نہ ہوگی اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کی قسم ہوگی اور سور تغابن میں ہے کہ کافر سمجھتے ہیں کہ پھر زندہ نہیں ہوں گے اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کی قسم زندہ ہوں گے اور تمہارے اعمال تم کو بتائے جائیں گے اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر کچھ دشوار تھوڑی ہے جب قیامت قائم ہوگی تو یہ کافر چاہیں گے کہ زمین بھر سونا دے کر عذاب سے چھٹکارا پائیں لیکن نہ ہو سکے گا اور جب عذاب کو دیکھ پائیں گے تو ایک خاموش ندامت سے دو چار رہیں گے لیکن جو کچھ بھی ان سے برتاؤ ہوگا انصاف کے ساتھ ہوگا ذرہ بھی زیادتی نہ ہوگی وہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کے مالک ہیں اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا وہ اللہ زندہ کرتے ہیں اور مار ڈالتے ہیں بعض گشت اللہ ہی کی طرف ہے یعنی لوٹنا وہ اللہ اس بات پر پوری طرح قادر ہیں کہ سمندروں میدانوں اطراف عالم سے ان کے ذرات خاک کو پھر جمع کرے اور پھر زندہ جسم بنا دے روحانی بیماریوں کے لیے قرآن شفا یابی کی کتاب ہے قرآن عظیم جو دیا گیا ہے اللہ کا احسان اللہ جترا رہے ہیں کہ اے لوگو یہ نصیحت اور واز کا ایک دفتر ہے جو تمہارے رب اللہ کی طرف سے ہے اور تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے یعنی شک و شبہ کو اور دلوں کی گندگی اور ناپاکی کو دور کرنے والا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت و رحمت حاصل ہوگی مگر صرف انہی کو جو اللہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں قرآن کو ہم نے مؤمنین کے لیے شفا و رحمت بنا کر اتارا ہے لیکن گنہ گاروں کے لیے یہ نقصان اور خسارے کے سوا اور کچھ نہیں اے نبی کہہ دیجئے یہ قرآن اللہ کا فضل و رحمت ہے اس کو لے کر خوش ہو جاؤ اور دنیا فانی کے تمتعات جو تم حاصل کرتے ہو ان سب میں بہترین چیز یہ قرآن ہے جب عراق کا خراج عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو عمر رضی اللہ عنہ اسے دیکھنے کے لیے نکل آئے ان کا خادم بھی ان کے ساتھ تھا عمر رضی اللہ عنہ خراج میں آئے ہوئے اونٹوں کو گننے لگے لیکن کہاں تک گنتے گنتے گنتے تھک گئے تو کہنے لگے اللہ کا شکر ہے ان کا خادم کہنے لگا کہ اللہ کی قسم یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا نہیں اللہ تعالیٰ نے بفضل اللہ و برحمتی ہی کہہ کر قرآن اور اس سے فائدہ مراد لیا ہے اس لیے اس کو فضل و رحمت نہیں بلکہ مما یجمعون یہ سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارا جمع کرتا ہے فضل و رحمت کی تو بہت بڑی شان ہے